حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے دوسرے کے بازو پر دان سے کاٹ لیا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دان ٹوٹ کر گر گیا یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے دان کو دیت کا حق نہ رکھنے والا قرار دے دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسے کاٹتا ہے جیسے اونٹ کاٹ کھاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستاون